وہی وہ حاضر پی فبیر اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے رستے میں اس میں شرط ہے کہ وہ ہجرت اللہ کے لیے ہو مال عورت دنیا کے لیے نہ ہو اور وہ ہجرت اس لیے ہو کہ وہاں جا کے تیاری کریں گے پھر اپنے ملک میں واپس جہاد کے لیے آئیں گے اگر اس کے لیے ہجرت ہوگی یا جد فی الارض مراغمن کثیرہ تو وہ زمین میں پائے گا بہت زیادہ خوشادگی وسعہ اور وسعت رزق میں وہ روز بئی تھی اور جو نکلے گا اپنے گھر سے محاجر اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے تم میں الموت پھر اسے موت رستے میں پکڑ لے گی اور ہجرت پوری نہیں ہو سکے گی فقط وقع حضر اللہ تو اس کا حضر اللہ کے ذمے پکا ہو گیا وقان اللہ غفور الرحیمہ اللہ بہت بسنے والا بہت مہربان ہے ہجرت کی چند قسمیں ہیں نمبر ایک خروج من دار الحرب الى دار الاسلام جو ملک مسلمان علماء نے دار الحرب قرار دے دیا ہو وہاں سے ہجرت کر کے دار الاسلام میں آنا ضروری ہے یہ ہجرت فرض ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہجرت فرمائی حضرت موسا علیہ السلام نے یہ ہجرت فرمائی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کسی بھی دار الحرب میں مسلمان کو نہیں رہنا چاہیے وہاں سے ہجرت کر کے فوراً آ جانا چاہیے یہ مسئلہ سب کو بتاؤ جو لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں وہاں سوائے جہاد کی نیت کے اور کسی نیت میں رہنا جائز نہیں ہے نمبر دو الخروج من ارض البدع جس زمین پر بدعات اتنی عام ہو چکی ہوں کہ وہاں سلط صالحین کو گالیاں دی جاتی ہوں تو ایسی زمین سے بھی ہجرت کرنی چاہیے اس لیے کہ فقہ کا اصول ہے المنکر اذا لم تقدر ان تویر فضل عنہ کہ جس منکر کو تم تبدیل نہیں کر سکتے ہو اس منکر سے خود دور ہو جاؤ تو اگر کہیں اسلاف کو گالیاں دی جاتی ہیں سرزمین پہ صحابہ کو دوسروں کو اور وہاں تم انہیں روک نہیں سکتے ہو تو اس زمین سے ہجرت کر کے چلے جاؤ نمبر تین من ارض غلب علیہ الحرام جس زمین میں حرام روزی ملتی ہو اور حلال نہ ملتی ہو تو حلال روزی کے لیے ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا اس لیے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ آرام کھائے کسی ایسے ملک میں جہاں صرف سور کا گوشت ملتا ہے اور بھی جو چیزیں ملتی ہیں وہ ساری مشکوک ہوتی ہیں یا وہاں کا نظام پورا سود پر مبنی ہے اور سود تو بہت خطرناک چیز ہے اللہ حفاظت فرمائے تو ایسی زمین سے ہجرت کر کے اس جگہ جاؤ جہاں خود بھی حلال کھا سکو اپنے بچوں کو بھی حلال کھلا سکو نمبر چار الفرار من العزیت فی البدن کسی جگہ شرارتی لوگ رہتے ہیں اور وہ تمہیں روزانہ بدنی تکلیف دیتے ہیں کبھی کچرا پھینک دیتے ہیں کبھی مکہ مار کے بھاگ جاتے ہیں تو ایسی زمین پہ رہنے میں اپنے دین ایمان کا خطرہ ہے کہ انسان ذلت نفس میں مبتلا ہو جائے گا اور ذلت نفس میں مبتلا ہو کے انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو ایسی جگہ سے چلے جاؤ تاکہ روز روز کی بدنی تکلیفوں میں مبتلا نہ ہو اور ان تکلیفوں کی وجہ سے تمہارے اندر ذلت نفس پیدا نہ ہو جائے نمبر پانچ خوف المردی بلاد دخما وہ شہر جہاں وبائیں پھیل چکی ہوں اور ان وباؤں سے بچنے کا کوئی ظاہری امکان نہ ہو اور عقیدہ خراب ہونے لگتا ہو کہ مجھے یہ بیماری فلاں لگی فلاں لگی فلاں یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے چنانچہ ایسی جگہوں سے بھی چلے جانا چاہیے جو جن جن علاقوں میں تعاون کا مرض پھیل جاتا ہے وہاں سے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے نمبر چھ الفرار خوف العزیت فی المال اگر کسی جگہ چور زیادہ ہو اور روزانہ تمہارا مال چوری کر کے لے جاتے ہیں یا تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ بھی نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ روز تمہارا مال چوری ہوتا رہا تو بہت مشکل ہو جائے گا مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام الناس بنایا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور بچوں پر کوئی یا بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بے پردگی کرتا ہے انہیں تنگ کرتا ہے تو وہاں سے بھی عزت کر لینی چاہیے اصل ہجرت وہی ہے جو میں نے کی خروج من دار الحربی الا دار الاسلام اور دنیا میں جس قوم نے بھی ہجرت کی ہے اللہ پاک نے اس کو غلبہ اور مال میں وسعت عطا فرمائی ہے ابھی افغانیوں کے پاس کتنا پیسہ ہے کبھی گنونا جا کے آدمی کی عقل ٹکرا جاتی ہے بالکل جوتا پھٹا ہوا ہوگا کپڑے کچھ نہیں ہوں گے اور ملینوں کے حساب سے یہ سنگاپور ہانگ کانگ کی مارکیٹوں میں لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی افغانی کی دکان پہ چلے جائیں اسے کہو تین لاکھ کا مال چاہیے تو وہ نسوار رکھ کے کہتے دس تین لاکھ میں کیا ہوتا ہے یعنی تین لاکھ کچھ بھی نہیں ہے اس کے نزدیک کروڑوں کا حساب کرتے ہیں بالکل یہ ہجرت کی برکت ہے ان میں سے جس نے صحیح صحیح ہجرت کی ہے اللہ پاک انہوں نے بہت مال دیا جہازوں کی کمپنیاں چلتی ہیں افغانیوں کی اگر افغانیوں کی اصل دولت امریکیوں کو پتہ چل جائے امریکی بے ہوش ہو جائے خوش وہ تو سمجھتے تھے ان پر اقتصادی پابندیاں لگائیں گے تو یہ مر جائیں گے ان کے پاس تو اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں جب جن دنوں افغانستان پہ اقتصادی پابندی لگی ہوئی تھی تو ہم نے سمجھا وہاں جائیں گے سب لوگ بھوکے پیاسے ہوں گے وہ تو دفتر خان پہ جب بیٹھے تو ڈیڑھ فٹ کی تو روٹی تھی پوری اتنی پڑی پورا قالین لگ دیا جیسے کہ اس قالین کو کھا لو تو جن پر پابندی تھی وہ کھا رہے تھے بکرے کے گوشت تھے اور بکرے کو کھال سمیت کھا رہے تھے کھال بھی نہیں اتار رہے تھے اور سارا کچھ وہاں کوئی کوئی کھانا ایسا نہیں تھا جس میں گوشت نہ ہو اور جو پابندی لگانے والے تھے یہ ایک گول سی روٹی لیتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں بیچ میں سے کاٹ کے بیچ میں ایک آلو پھنسا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ پٹیٹو برگر بن گیا کہ خود کھاتے ہیں آلو کے برگر اور اسے ہضم کرنے کے لیے اوپر تین کیپسول لیتے ہیں اور جن پر اقتصادی پابندی ہے وہ پورا دمبا کھا کے بھی ایک ڈکار نہیں لیتے کہ دمبا ہم نے ہضم کر لیا یہ ہجرت کی برکات ہے مجھے خود ایک افغانی عالم نے شارجہ میں وہاں بتایا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا تو رستے میں پانی نہیں تھا ہجرت کر رہے تھے ہم اللہ کے لیے ہماری نیت تھی کہ بچوں کو چھوڑ کے پھر ہم جہاد پہ جائیں گے واپس تو میں جا رہا تھا تو پانی نہیں تھا سب پیاس لگی میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور یہ آیت پڑھی وہ میں یو حاضر کی سب اللہ کہ اللہ تیرا وعدہ ہے تو اس کے بعد میں نے اپنے اپنی اہلیہ سے کہا کوئی چمچا وغیرہ ہے اس نے کہا کہا میں نے ریت میں تین چار چمچے مارے تو پانی کا چشمہ نکل آیا وہاں سے اور ہم نے سیر ہو کر دیا پھر ان افغانیوں کی برکت دیکھیں دنیا میں ان کے ایک حافظ جس علاقے میں شہید ہوا یا اس نے ہجرت کی ہے آج وہاں ستر حافظ جہاں سے ایک ملا نکلا ہے ایک عالم نکلا ہے وہاں ستر علماء پیدا ہوئے ہیں الحمد للہ اللہ نے صحتیں بھی اچھی کر دی سب کچھ تو اللہ پاک کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت وہ ہے لیکن مسلمانوں کے دل تنگ ہو گئے انصار نہیں رہے طبیعتوں میں یہ جو ہمارے اللہ معاف کرے قوم پرستی علاقہ پرستی آ گئی ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اس چیز سے تو ہم اپنے نبی سے بھی دور ہو جائیں گے ناؤز بل قوم پرست شخص سب سے پہلے گالی کس کو دیتا ہے محمد الرسول وسلم کو کہ حضور مکہ کے رہنے والے سے مدینہ میں جا کے آپ نے حکومت سنبھالی تھی تو ایک علاقے والا شخص دوسرے علاقے میں حکومت کیوں سنبھال سکتا ہے یہ گالی دیتے ہیں اس لیے حضور نے فرمایا داؤ پہندہ منتنا کہ یہ قومیت کا نعرہ بدبودار ہے تم میں سے کوئی اللہ کو درخواست دے کہ نہ پٹان بنانا پنجابی بنانا سرائکی بنا اللہ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا اللہ کی نعمت اسلام جب تمہیں مل گئی تو اب تم سب ایک جسم ہو چکے ہو یہ صرف شناخت ہے کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلا ہے باقی اگر ان چیزوں پر تم اپنی محبت یا یہ صرف شناخت ہے کہ یہ فلاں یہ ہے یہ فلاں باقی اگر ان چیزوں پر تم اپنی محبت یا نفرت کا معیار یاد رکھو گے اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی اللہ پاک قومیت وطنیت سے ہماری حفاظت فرمائے اب جب ہجرت ہوگی جہاد ہوگا تو سفر بھی ہوگا سفر میں نمازیں بھی ہوں گی اور پھر بعض دفعہ میدان جنگ میں بھی نماز ہوگی تو نماز خوف کا طریقہ بیان فرما دیے